حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قجیری رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن ہمارے سمے ستر قومیں یعنی امتیں ہوں گی ہم ان میں سب سے آخری اور سب سے افضل امت ہوں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار